نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم عليه أشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم عليه وعلى آله أجمعين আমি যেন جانتے ہو کہ نہیں بہت بڑی ذمہ داری نمبر رسول دے وارث کا فرض بنتا ہے ایمان سوز اور دین دشمن کتنے دے خلاف بول کے تے امت مسلمان کی راہبری راہنمائی کا حق ادا کر وسیعت دے دنیا دے اتنے تسلط کرنے تو بعد مسلمان کتنے ہی رہ گئے انہوں کتنیا کے اندر مسلمانوں حق باطل سے کفر اسلام کی تمیز ختم ہو گئی جس نے نتیجے میں برابر سے پیشوا سے دوست تصور کرتے ہیں دشمن نو موضوع نام نے اللہ دے قرآن تو لیا ہے اور اعلی حضرت بریلوی دے مبارک بیان تو لیا یعنی کی مطلب مسلمان ایسی حیرانی اور پریشانی دی زندگی بسر کر رہے ہیں نہ کفر چ پورے آنا اسلام چ پورے آنا نہ کفر دے اندر پورے ہیں نہ اسلام دے اندر پورے ہیں نہ کافر سڈے تے خوش ہوں نہ خدا راضی ہوتا ایک ہاتھ کعبہ رکھتے ہیں دوسرے ہاتھ چرچ رکھتے ہیں لہذا نہ ادھر کے ہیں منافق ہمیشہ دو راہ کے اندر کھلو کے کسی راہ سے ترن جوگا نہیں ہوتا کبھی سجے منہ مارتا ہے کبھی کھبے منہ مارتا ہے کدی سوچتا ہے منزل ادھر ہوگی کدی کہنا ادھر ہوگی آخر اسے حیرانی پریشانی کے اندر دنیا آخرت برباد کر بیٹھ جائے انہوں رب فرما ہے لا الا ہاؤلائے ملا الا ہاؤلائے نہ ادھر کے ہوتے ہیں اتنا فرق جو اللہ کا قرآن ہے بالکل سادہ ترجمہ ہوگا لا ہا لائے ولا ہا لائے نہ یہ سر میں نہ سبحان اللہ توجہ ہے خدا کرے ہوں بابا صرف سننے والے بن جان جو ہے عزیزم غور نال سمجھنا گل ہوا چلنا منافق کا کم ہے ہوا نو بدلنا کام ہے مناسخانا ہے چلو تم گھر کو ہوا ہوگی گھر کو آج کا رہا ہے چلو تم گھر کو خدا ہوگی گھر کو کیا بات بادشاہ کیا جو ہے نا زندہ میں ان کر دینا کل سے بیٹھ کے اللہ نے قرآن کی زیارت کی ایک آیت کریم سامنے آئی جس کو کہ دین بیان کرنا لے یا تقریر خطاب کرنا لے ساتے اجرت کدو منگتے ہیں کہڑے منگتے ہیں این ہزار رکھو تے آواں گے این ہزار دیو گے تے جاواں گے نہیں پھر نہیں آواں گے یہ آ گئے تم مر جاؤ گے ابھی نہیں جاؤ گے پورے دن کے لوگ کدو پڑھتے ہیں سناوا رب کا قرآن ذرا بولو چاہ سبحان اللہ اللہ اللہ بولنے نہیں دے اللہ سورت سواد سبحان اللہ اسکواد سورت سواد آیت نمبر چھیاسی فرمانا قل ما اسألكم عليه من أجر وما میں ماسا بھی اجر ماسا بھی اجر اجرت فیس نہیں منگا ہاں جرم ہاں، کمار بولو سبحان اللہ سبھا نا وما تم موت کے خوب میں خوبصورت بول رہے نہیں اللہ پتا لگے پاک محمد کریم کا پیغام چوٹ پڑ کے نو بولو چوٹ ہوئے گا اور حکمت کا ایک بیان ہوئے گا تینوں کبھی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی نا چیز کے جملے آدھی ہاں، ہاں، ہاں، ذرا بولو سبحان اللہ سال فرما دے وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی رہی مکالی نہ تبعی کا مطلب ہے طبیعت انہوں نے سی پچھلی وانگوں باتوں کی گل ہوتا ہے ہوں باطل مولوی کے کار چک رہے کو مولوی ٹھنڈے ہو گئے تمہیں پتا ٹھنڈے کا کی جوڑے لگی کا رہی ایک ایک رکڑا چھولا کے دکھے گا پہلے میں کی آیت کا مطلب دسیا نوکرا ظاہر کرا اللہ نے فرمایا محبوب فرما دے میں پھر کدرت نہیں مانگتا میں پیچھے ادرت اور اگے فرما دے کہ میں بناوٹ تکلف لوگوں فیشن والے نہیں سادہ زندگی گزارن والا کیوں اللہ نے ساتھ فرمایا ہے کہ محبوبہ اپنی تہذیب اور زندگی جڑی ہے نا اس کو بھی کھول دو ادھر دس دے کہ میں فیسا سے اجرت لین والا نہیں کیوں کلا اپنے رلایا ہے رب نے اشارہ فرمایا جیڑا مولوی فیشنی گا ایاش ہوے گا وہ فیسا لگے گا جیڑا محمد کی سادگی لوگ اللہ کے قرآن سنن کو برداشت کرن دی جناب کے اندر طاقت ہے سنو گے قرآن نو سننا نو برداشت کرنا بہت اچھا ہے الف نامے کے اندر حلف نامے کے اندر قرآن کی سوکھا لینی سوکھی ہے یہ آخر بھی سوکھا ہے کہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں لیکن جوڑیا سن کے برداشت کرنا بہت اوکھا ہے پروفیشنل کاروباری کاروباری وہ سادے نہیں ہونا اگر وہ سادہ ہو میرا کھاتے نہیں ہونا وہی مکاؤ گے اپنی آزادی پوری کرنا فیسا ایک وہ ہو گے جڑے سادے ہو گے سادہ ہے کھانے ایک ساتھ ہے پاؤنے ایک سات ہے بہن ایک ساتھ ہے خیال بابے یا تھی مینو سناؤ یا میں مینو بھی سنا لینا Yeah. اولاد اپنی دی تیاری تربیت فرماواں گا میرے خیال سے میرے دے واسطے ہزار کٹھے نہیں کرنے پڑے لیکن جی میں انگریزی طریقے سے گا تو ہو سکتا ہے میرے ایک ایک بچے کی فیس اتنی ہو جلسے والوں لٹ لے پھر میرا کچھ منڈا بن جائے تو پھر کہ اللہ کے قرآن کی صداقت کو قربان جانا یہ مطلب ہے جڑا چاہتا نبیا میں منٹر کا وارس بناؤ پہلے نبیا کا موسادہ بن جائے سب اقبال فرماؤں آرما فرما میرے بیٹا نئی نئی لگ رہی آنکھیں یہ قوم بے کس بکل رہی ہے نئی نئی لگ رہی ہے یہ قوم بے کس بکل رہی ہے سمجھ ہے ہے لتاں پریک سر شریدا بولو بولو سبحان اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت گل کر گیا ہے وہ ایک لفظ کی تبدیلی نال میں حالات کے مطابق بڑھ لگا پڑھ گیا اسلام سب پہ ہر ہر ہر ہر ہر Oh, God. کدی ویکھن والا پریشان رہتا ہے وہ آتا ہے ماما ویخنا ایڈے کان نے اتنے کام لمبے ہوتے ہیں نا سمجھ نہیں لگی کھوتا جڑا ہے کچر کا ماما جی خالو جو ہے یہ خالو جی جڑا ہے وہ کچھ ہو رہے رنگ ہوگا جو ابا جی نے انہوں کا ہو رہے نہ رلتا ہے نہ ادھر کا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں اللہ کے قرآن میں منافع کے بارے فرمایا لا الہ الا اللہ چلاجابی میچا زبان اللہ سونا پرمانڈ ہے رولے دے منافق رولے پورا سوڑے دیا بولتے نہیں میرے ہاتھ میں آئی اسلامی جمہوریہ پاکستان انیس سو تہتر ہے سفا نمبر دو سو پچیس ہے آرٹیکل بیالیس ہے امتیو حضور دے لفظ میں ادا کر رہا لیکن ڈر ڈر کے من گوارا نہیں کرتا آپ جو مرضی فرما لین مالک نے لیکن اصا وہ لفظ نہیں ادا کر سکتے لیکن مینو کرنے پی رہے ہیں کہ سرکار نے فرما دیتے ہیں فرمایا اللہ تو سب ردو بدھی جو مل قیاما میرے امتیو قیامت والے دن میں محمد کا منہ کالا نہ کرتا مطلب جگہ محمدہ ہونا گئے پچھے جنہیں بھی ہت نسا ہونے کو شپ دیا سونے والے رزاری ویٹے گا راضی ویکے گا میرے پہلے گا اچھا یہ کوشش کر کے فخر کریں گے جیسے حضرت موسا نو فرمایا سی لیا اسی فردایا تھا بلندر کسی کو لوگ نے دیکھا سرکار دوسرا کلیم دسو نے کلی میرے ورگا بھی کوئی ہے وہ سبھی لیکن افسوس افسوس افسوس اچھا، وہ میرے کو احمد ہے یا پھر منافق ہے جنہوں نے اخیر ساڈا قلم در اقبال بیٹھا سی تو بول پیا سنا دیا اقبال فرما رہے ہو سارا تھا مندر چلو چلنا نے میرے ہاتھ میں پاکستان ہے میرے ہاتھ میں پاکستان ہے ان کا نام کتاب کا ہے حساس ادارے کیا نام ہے لکھنے والے عام شخصیت نہیں ہو سکتا ہے میں اگر ان کی تصویر سامنے کروں تو آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں دیکھ رہے ہو کتاب دے گتے دے تصویر نظر آ رہی ہے دے اتنے جڑے فوٹ لگے نے وہ بھی نظر فرما رہے فلاں کا پار برداشت کر لو برگیڈیئر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمزی صاحب سابق chief of staff directorate general director general I S I اتنے تصدیقات معمولی نہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان دوسرے نمبر پر وزیر قانون سابق S M Zafar advocate supreme court تیسرے نمبر پر احمد کمال سفیر اور یو این او میں پاکستان کے مستقل نمائندہ مظہر پاس انفارمیشن چوتھے نمبر پر انفارمیشن سروس اکیڈمی وزارت انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جی؟ بولو بولو بولو صرف ایک بیان جناب کی نظر کرنا فخر نال ہو جانا ہے بولو جائے سانو میں چیز اپنے پاکستان کی تصویر پاکستان کی زبان پیش کرنا چاہتا کسی مولوی کے زبان نہیں کسی دانش کی زبان نہیں خود پاکستان کی زبان پاکستان کی تعریف کر دیے پاکستان کی زبان پاکستان کا ذکر خیر کر رہی ہے صرف کہہ کے کہتے چند بولو لاہور میں امریکہ کے کونسل جنرل ادب کے ساتھ بولوں گا کیونکہ اگر بے ادبی ہو تو ملعون ناراض ہو جاتے اچھا! لاہور میں امریکہ کے کونسل جنرل ڈاکٹر اینٹری کوری کا بیان پڑھا وزیر قانون نے ایس ایم ظفر صاحب نے بیان کیا ہے امریکہ نے بیان دیا ایک پاکستانی کی قیمت اللہ اللہ شادی میں نہ ہوئے جاوا ہاں، اللہ پھر نہ ہوئے پیسے واپس وزیر قانون صاحب فرما رہے ہیں آئی ایس آئی ڈاکٹر عبد القدیر خان سارے متفق ہو کے لکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کہا پاکستانی کی قیمت کتنی ہے بازار سویا نے سارے سونا ہو گیا مسیبت پہ جائے تو بازار کھلے کرے ہو بتھیری علاقے میں بیان کر رہا ہوں اسے بازار واقعی سونے پی جائے ایک پاکستانی کی قیمت ایک کس کی بوتل اور امریکہ کا مفت دورہ امریکہ کے لوگ خیر بناؤ ایک کسکی کی بوتل دو بسکی ہے بڑی بڑی قیمتی شراب ہے ہو سکتا ہے شرابی سن کے منہ شراب کی ایک بوتل امریکہ سر ہمارا امریکہ ہمارا سر پرتے آلہ ہمارا پیشوا نگران ہم مربی و رہبر و پیشوا استاد مکرم کیا فرما رہے ہیں اس کی دی ایک بوتل امریکہ کا مفت دورہ کراؤ مسلمان کو سی لے لو ماں لے لو بہن لے لو عزت لے لو دین لے لو قرآن لے لو شرح لے لو ملک لے لو قوم لے لو ہر شہ برباد کرنے آ جائے جاؤ نہیں بولو یہ نہیں بولو وزیر قانون صاحب فرماتے ہیں میں پڑھ کے بڑا حیران ہو حیران ہو حیران ہو مطلب کبھی نہ کوئی نظارے نہ ادھر کے سابق وزیر قانون آپ فرماتے ہیں یہ تو بہت پرانا مول لیا ہوں تو ہو ہوٹ گیا آخیا وہ کی کہنے لگا ظاہر باد وزیر قانون کا اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ایس ایم رفل صاحب کا جو دوست ہوگا وہ کوئی گھوڑے ٹانگے کا کوچ بند نہیں گل نہیں سمجھ لگی یار یار جو پچھانے جاندے نے وہ اگو کہتا ہے شاید اب ایک بوتل واٹکا سے لے کر لندن کی مفت سیر تک آ گئی ہے واٹکا جڑی ہے نا مٹی شراب ہے وسکی جڑی ہے وہ ذرا تکڑی شراب ہے اگر اتنے یہ کہہ دئیے کہ مسکی جیڑی ہے بندے کا پیشاب ہے کیونکہ حیران نہیں ہونا چاہیے شراب کے پیشاب کا حکم نبی دی شریعت برابر ہے شراب کا پترا ڈگے تھو پلی پیشاب کا پترا ڈگے تانی خوب پلی پھر شراب سے پیشاب ہر کتنا ہو گیا بجلی کی بوتل بندے کا پیشاب سمجھ لو واٹکا کی بوتل کھوتے کا پیشاب سمجھ لو بات مدد لہرا رہے آخر انسان کا پیشاب مڑ بھی انسان کا ہے اس اندر جڑے ہوتے ہیں وٹامن کر کر کے کے میں کہنا بھی بھی جہے شراب کا کا شوق شوق رکھتے ہیں کبھی پیشاب لیا کہ جب شرح رسول اندر برابر تھی تو تو پھر لندن یا امریکہ تو منگاوی رونی کوئی نہیں سودا سوچی کرتا ہے کہ نہیں مسلمان اور دسو ایک بالکا کی بوتل اسی جب مہنگے تھا مہنگے تھا اسی جب مہنگے تھا اس لیے خشکی کی بوتل امریکہ کا جن جی ترقی ہوئی اسی جب سستے ہو گئے ایک بالکا بھی بوتل یہ مولی بھی کر جب پاک محمد کے سچے غلام تھا ایک پاسے دوسرے بل کو کرتے بھی نہیں تھا نوٹ مفت سے ملنا ہے سب ایک پاسے تھا میں محمد کے کا لگا جنہ محمد نام حضرت عبداللہ بن خدا تھا عبداللہ بن خدا تھا سہمی ہے عبداللہ بن سہمی ہے صحابی رسول دے دے دوران روم بادشاہ فوج نبی یار یار نے گرفتار کر کے لایا گئی سامنے کڑھا پانی کاگلے تین دن میں مضافہ کہتے بادشاہ اپنا دین چڈ دے جاشی نال رشتہ بھی دینا بادشاہی نال بادشاہ شادی دینا آپ فرما دے اتی بادشاہی کی ساری خدائی پیروں میں رکھ تمہیں تین چڈن دا مینو آپ صرف چھٹ دا چھٹ صرف چھٹ دا چھٹ محمد پاک دے دین تو ہٹ کے مڑ واپس اسے دین چلا جاؤ لمحہ تک اپنی نظر نال عالم نو شراب شراب وکدا نہیں جدا گزریا مولوی ہوئے نا نہ شوق اگر کوئی ہینڈ بھی سی کوئی چند ہون گے ایک لاہور ٹینک صاحب نے میں نام نہیں آپ بہت ہی شوق نے بہرحال دوسرے مذہب سے بتھیرے ملتے ہیں سنی مذہب شراب کی بوتل سے وکن والا میں نہیں دیکھا شراب کا شوق رکھنے والا میں نہیں دیکھا سنیا تو گل کرو کرونی دوسرے دنیا کبھی جی شراب شراب پینے والا بولتا نہیں ہوں کہڑا ٹولا ہے جڑا سے کا شوق رکھ دے بولتے نہیں کر جی جی۔ اگر علاقے باقی شرابی نے لندن لندن ہیں سارے لندن امریکہ کے دورے جی ادھر مولوی ہوا وے تو خدا دی وہ پوشن سے ہاتھ نہیں کلو چوک چوک لندن کا شوق میں ہوا سمجھ آئی کہ نہیں وکتے بھی لیکن شراب مرو پکی گل لاہور شہر میرے ساتھ ہی نہ بازار میں جی، شراب ہوتی میں کہ یار اساں تے جاہل ہی رہ گئے گئے گئے تساں علم لوٹ ہو ہٹ ہٹ کے کے کا ایمان ہائے ہائے ہائے اچھی جی لوگی یہ پیر جی ایک فتوا لکھ دے ایک فتوا لکھ دے تیری قوم دا ساری فوج دے اندر فرقی ہونا چاہیے نہری رقبہ ہزار مرب نہر مدنی تیرے نام کر دیا گے آپ تینوں پتا نہیں تین تھوڑی ہے ساری خدائی میری جائیداد پیر جی آماتے نے سارے میرے نانے بھی جائیداد محمد پاک نامے نمے مارے سا فرمانے نے تو میں ہزار مرتے رکھتے کی گل دوتے ہیں ل پال سکنا ہے مگر پاک محمد کی شریعت بدل نہیں سکتا کے بعد یہ کتاب جب سامنے آئی تو پتہ لگا مسلمانوں کا مل پاؤں نے ایک وسکی کی بوتل سے لندن کی سیر رکھ دیتی ہے اس پل اتنے ساری کھوتی بھی نہیں لگ میرے خیال میں مداری دے باندر نو آخو بوتل کی سارے کو آ جا باندر بھی نہیں آن لگا سچی دسیا آئے جی۔ گا سچی دس جی باندر ان مسلمانوں عزت دن عزت دن کوشش کیلت دن کی سچی دس بہو نے سانو عزت دیتی ہے تو موکر برابر ساری شان بنی ہے جدو کتے نے شیر ربانی نو صاحب رپانی والے نو شیر ربانی نو آلہ رپانی بنے گی وہ لوگ نے خریدنا ممکن ہی نہیں کوئی نہ بولو ہاں پیدا کر دن دیسی مسلمان مولوی نہیں دلوں گھر کر رہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا جڑے دینی مدرسے والے غریب طالب علم نے انہوں دے سر دے ہاتھ شفقت رکھنے والا کوئی نہیں کسی حکومت انہوں دے بارے سوچیا ہی نہیں انہوں نے بھی قومی دھارے وچ شریک کرنا چاہیے شامل کرنا چاہیے انہوں نے بھی ڈاکٹر پروفیسر تے جنرل تے کرنل تے پولیس تے M N A M I M P ادھر وزیر مشیرہ اوپر لے جانا چاہیے کل میں بہاول نگر ضلع کے لیے کتاب کر رہا تھا اس کے اندر موضوع ہی ہوئی سی ناچیز کا کہ کہ دینی مدارس کو اوپر لے جانا دوستی ہے یا دشمنی وہ ناچیز کا بیان سن لے چودہ سبق روشن ہو جان پتہ لگے محمد قاسم غلام کی عقل کی ہے قسم خدا دی کر کے آنا میں بار بار آنا پرور دگارا ایڈی غلام ذہن قوم دے اندر مینو بنانا سی دل ایڈا غیرت والا دتا ہی قوم ایڈی موئی مری بقول کلندر لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو اقبال کرنا سونے کا پرش آدھار سے بچا لے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں کو نہیں کس دیش کے بندے ہیں سب بھی رضا غلامی کے خوش رہن والی قوم کٹو بن کے سواد لینے بولنے نہیں گے ذرا اچھی بولو اچھی یہ میرا موضوع میں اعلان کر رہا کل کا میرا موضوع یہ سنو چار دن پہلا موضوع لایا کھڈیاں قصور ضلع کے اندر وہ اس نالوں بھی بہت ضروری ہے سننا تین گھنٹے کا نیٹ کے اتنے مل جائے گا تنوان کا نام سی ہائی ہالینڈ کے خاکوں کا پس منظر اگر اس بیان کا بھی کوئی جملہ تینوں کسی کو لگ جائے میرا نک بڑھ توجہ ہے غور کرنا ذرا خریدے باؤں نے سڈے سے نظر کرم فرمائیے ساری شان ایڈیجا بنائیے جب پیشاب برابر بوتل لیا کھڑا کیتا ہے ہوں میں پوچھنا دسو اے مسلمانوں عزت ساری پہلو سی یا ہوں بنی نہیں میں دیکھنا چاہنا کیڑا با بیٹھا ہے سبحان اللہ ساڈی پہلو سی یا ہون او پچھلے ٹریبی والے بیٹھے اونچے نے نے خیالات چکر گئی نعرہ نعرہ تکبیر بابا بابا جی, جی، سارا کچھ کراں گا بڑی مہربانی ذرا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں سچی دسیا جی ساری عزت پہلو سی یا ہوں بنی پھر بولو ایک شراب کی بوتل ایک سیر لندن کا آشک کون ہے بوتل پیشاب پیشاب کی بوتل ایک علاقے دیتا شاید قسم قدرت میری جان ہے لیے لبا منڈا سا لاہور ایجنسیاں کا زمین آیا اپنا شناختی کارڈ دے میں باہر کے ملک کو بھیجنا چاہنا اتنے چل کے تبلیغ کرو تینوں کہتے ہیں بے غیرت بھی لکھ دی سزیر آگم محترم سرکار جو تشریف لے گئے امریکہ دے آپ نے لا کے ہماری انڈیا کا کنجر بھی ہے لا انڈیا انڈیا نے احتجاج کیا امریکہ نو معافی منگنی پی سڈے بزرگ جدو واپس آئے آخرا اخیر ہو گئی قانون ہو انہیں آخیا اصول پسند یہ ہوئی انہوں نے اصول کسی طرح سے کوئی نہیں ذرا اچھی بولو ہاں تمہوں بھی اصول چاہیے ہوں میں پوچھنا ایماندار دسی جیسے وزیر اعظم کی لت نہیں لے جائے تلاشی لینا اتنے موڑ بھی کم بچ رہے ہو مبلے میں شروع کر دی چلنا پڑنا کوئی نہ کے مسلمان قسم خدا دی کر کے آنا چوہے گوڑیاں کھا کے قوم مر جائے وہ چنگے سید لمبیا ہر دن آئے جی مسلمان ہوتے جی، تو اتنے تک ہی نہیں سی جانی ایسا منافع ہاں۔ یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے مشرقی ہے نہ مغربی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رسول اللہ کی گستاخی اگر کوئی کافر کرے قرارداد پیش ہو جاتی ہے کہ الفاظ واپس لے لیں اٹلی کے پادری نے جب گستاخی کی تھی تو ادھر سے آواز اٹھی تھی مطالبہ ہوا تھا تو ان کو کہو اپنے الفاظ واپس لیں میرے کو سمندر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا فرولا گا نا قرآن فرولا قسم خدا دی دنیا کی کتاب کھولا تو کچھ پڑھا دیا جا کسی کو نہ پڑھیا ہو میں نہیں آخیا بچہ تیرا عقیدہ تے میرا عقیدہ ایمان ایکو ہی ہے لکھنے بھی میرا ایک انداز سی ہاں جی ذرا کمینیاں تو چھوٹا پھیرن دے طریقے مختلف ہوں گے ذرا بولو تو سبحان اللہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے کر دیا عرض تھوڑی جی مولوی حضرات جلوس کٹتے نے سارے مذہب والے دو سو پچانوے فی بحال رکھی جائے گستاخ رسول کی سزا کے اندر کسی قسم کی ترمیم گوارا نہیں کریں گے لیکن افسوس یہ ہاں کہ سارے نے اج تک اس دفعہ پڑھے ہی ہوئی جی کسی پڑھے ایسے سمجھے ہی نہیں تو جی آخو تو تھوڑا سمجھا دیا تعزیرات پاکستان بھی ہے اور آئین پاکستان بھی ہے میں یہ بھی ہاشیا رائی کر سکنا تے بھی کر سکنا میں بیان کرا تو سب خدا بھی کر کے آنا میری رسول کرو اپنے اور کر رسول ہوں تیرا قانون سنا بولو دو سو پچانوے سی سرکار نو گالا کو کٹے نبی پاک نو گالا کٹے مہابلہ سنو سزاو دو نے ایک نے دو دو نے جیڑی مرضی سزا جج دے سکتا ہے ایک سزائے عمر قید ایک سزائے ہے موڈے خدا وچ صرف ایک کوئی بھائی دلال اگر قانون جاننے والا بیٹھا ہے لحاظ میں مجموعہ شادی رات پاکستان ہے عمر خیر سزا موت یا دونوں بات سمجھنا عمر قید کا کیا مطلب ہوتا ہے جانتی ہو پنجی سال ہاں۔ کتنے سال پنجی سال کیا مطلب ہوتا ہے بارہ سال پچی سال کا مطلب تیرے اگو جیچے والے باندر نے نے انہوں بھی سدکے جانا جان ہاں، دیا کی آخے گا کی آخر ہوئے گا سیانے آتے نے پیسہ لگ گیا پر چیز پتری تیار ہو گئی تے اندر رات وکری تے دن یہ کی چکر ہوا مجرے مندر دل نس میں بیٹھے ہیں جمہوریت ہے آزادی ہے آزادی رائے ہر کسی کو حق ہے اس حق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا بھی جناب کے سامنے کچھ ادارے تیار کرنا چاہتا ہے صرف میں نے درچو خدا دا رمضان مینو ڈر لگتا ہے جی ترقی ادھر آ گئی باہر تو ہو سکتا ہے رمضان پندرہ دن کا ہو جائے رب نو کہہ دیں رات بکری پندرہ مہینہ پورا تو پندرہ موہر میں پائی سبوتر تنخواہ پندرہ دن کا مہینہ شمار نہ مدرسے نہ نہ دفتر بولو تو صحیح لیکن کدی کہ جیل چ ریاضی کیوں الٹ گیا ہے سوچنے کی لوڑ ہی انگریز کے خلاف سوچ کے مرنے آپ کے ہوتے ہویا آقا کسی ہاں، کتاب کے اندر لکھا ہے صدر ایوب خان ہمارے فوت ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں خدا انہوں نے وہ ہی کچھ کرے جی حقدار ہیں آپ نے کتاب لکھی انگلش کے اندر ایس کتاب جی حساس ادارے پیش کی موجود ہے اس کتاب کا نام اگر کوئی انگلش پڑھنا چاہے تو حاضر ہے اس کے اندر آپ لکھتے ہیں امریکہ ہمیشہ ہمارا آقا اور ہم اس کے غلام ہیں آقا سے ہم اس کے غلام ہیں تو, تو خود سمجھدار ہے کبھی رسول اللہ کی غلامی سے غلامی نہیں کٹھی رہی بندر نہیںچے ایک بند ایک بندی خدائی ایک بندے گد ایک بندے دی رات دن ہو ہو کے کے شمار ہاں۔ یعنی تیرہ ادھر پہ پہ پچھو بارہ بچے پھر وکری کیونکہ جیل آئے بیٹھے بیٹھے ہیں ہیں وس کے آئے سانو اس اصول کا سارا پکا ہے میں بسیرت نال گل کر پنجی دے بارہ رہن اتو معافیاں پہ اٹھا دساں باہر ہو گئے رسول اللہ نو والا سچی دسیا جی یہ قانون یا کسی کافل اگر رسول تسول خیرت ایمان او کہ ہاتھ کھڑے کرو میں سلام کر کے نکل جا دل یہاں بول رہے اپنا قانون نو ہاں، ہاں۔ دو سو پچانوے سی جیڑی مولوی آدھے نے جی نا خدا نو گالا کڈو تے ملک دے قانون اج دفعی کوئی نہیں خدا نو جنیا مرضیاں گالا کڈو تے ملک دے قانون اج سزا ہی کوئی نہیں دفعی کوئی نہیں رسول اللہ سن لی جی ادھر دفعی کوئی نہیں خدا دا حق ادا ہو نہ گیا بولتے نہیں جی جی یہ بڑی شان ہے سر اپنی دتی بھی رابا لا الہ الا اللہ ہاں، خدا واسطے کوئی شہر ہے گلابے لڑے آپ جس لیے شاعری کرنے لگنے گھر سجا ویسے گھر سجیا گھر چکلا جو ننگے جہان دے تصویر سجے کھبے کجریاں ننگیاں فٹ نے جو زمانے دے ظلم لانتا بے نے کمینیا کدی یہ ہو جائے رسول رسول اللہ دا مولا علی علی سنا دیا آپ نبی سونے کی دعوت کرن سونا تشریف لے جاؤ علی علی گھر گھر قدم مبارک پیچھا ہٹائے فرماتے جس تصویر ہٹا رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے رحمت کے لیے آئے گا مراد میرا سیا بےمان نہ ادھر کے نہ جڑا گھر سجایا سلطان کنجر سکتے ہیں رسول اللہ نے تشریف لیا واسطے گھر علی سجائے نہیں سمجھ آئی اللہ خدا شریف سمجھا سچی آخ جان سب بنی سو نام کوئی خدا نو جلال پور جگتا ضلع گجرات سبزی منڈی بندے گالا کٹی بائی بندے سبزی منڈی میں کٹھے ہو کے پرچا کرایا ہے پرچا میرے ہاتھ سے دفاع لگی ہے دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے یہ جیڑی ہے وہ کی ہے کہ اگر کسی معذر شخصیت بھی کوئی بندہ توہین کرتا ہے کسی معذر شخصیت بھی کوئی بندہ توہین کرتا ہے جی حضور نے صحابہ اہل بیت نبی دے خلفاء راشدین وہ تین سال سزائے تین تو اسی طرح یہ ضمانت ہو گئی تھے پندرہ دن بعد یا ایک سال کے بچ بچ بعد دوسری یہ جرمانہ پانچ سو جج کر دے تاب خدا لو گالا کٹے پانچ سو سے ہزار کے جرمانے نال بارہ سکتا ہے دفا بھی ہاتھ سے پرچا بھی ہاتھ سے جناب کی تعزیرات بھی ہاتھ نے سچی دسیا جی تے خدا واسطے یہ قانون ہونا چاہیے سارے کیا کی شان جیڑی ہے وہ بندیا ہیں جی کیوں بھی ہو رب شان بندے کوئی ربانے کلجا پاٹا بابا ہاں، ہاں، کہ کلجا پاٹ واسطے ہزار نبیوں کا کا گستاخ گستاخ ہے ہے ہے کافر مرتد واجب واجب القتل القتل خدا تے ہے سزا قتل کہ مسلمانوں کو ایک تو اتنی سزا نہیں سی خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ میں صحیح آخیا یا غلط خدا آخے گا پرامرو پرامرو بےمان نہ برا اور یہ بھی قانون کی گل سن لیں میں پائی بیٹھا میری اینک وال کوئی اگر اشارہ کر کے شیشہ توڑ دے سات سال سزا ہے ہندو کی اینک توڑے سات سال سزا ہے سکھ کی اینک توڑے سات سال سزا ہے سکھ کی اینک واسطے سات سال سزا ہے خدا کے واسطے تر سال سزا ہے مطلب ستر پچہتر سال سے نظر ہے سارے مانتی لگے ہم نہیں ایسی باتیں سننا چاہتے ہمارے دانشور ہمارے گریجویٹ لوگ وہ ہمارے رقبر و پیشوا ہیں اسمبلی ان سے بھری ہوئی ہمیشہ سے تو آج لڑائی نہیں قرار کر رہے میں چڑھتی جا رہی پھر رہا کہ تو نہیں میں ڈرتا ڈرتا نہیں پانی پانی توجہ ہے میں تا گل کر لگا میں ذرا لفظ پڑھنے لگا یہ وہی لفظ ہے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سے ادا نہیں ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے جب یہ حلف لیا جا رہا تھا تو میں صرف سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و توفیق کو تو بھی الہیہ قرآن پاک جو ان میں سے آخری ہے نبوت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثیت خاتم النبی میں جاہل نے فورا پڑھ لیا لیکن ہمارے گریجویٹ صاحب کو جب باری آئی خاتم النبی پڑھانے کی پڑھنے کی تو پڑھانے والے فرما رہے تھے خاتم النبی اور پڑھنے والے کہہ رہے تھے خاتم النبی خاتم النبی کو ہاں، دانشوری جی۔ اصل گل یہ شاید ذکر ہی کدی کدیخے کرنا ہے نام سے کیوں آنا ہے زبان سے ہاں اب سارا سارا ہے نا قرآن بات اور تمام مفت یاد یہ وہی لفظ ہے جس کو دونوں پڑھ رہے تھے مفت تازہ یاد یہ ہے یہ مفت یاد ہے جی ساری دنیا کہ آپ ملزم ملزم ملزم ہوتا ہوتا ملزم آخر نے مدئی وہ الزام لوگ مل سب جس میں مقبول ہے اس کا زمانا ہے وہ جس پر الزام لگایا جائے جس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ ملزم مل کی سب کے ساتھ ہے ملزم مدئی ہے کیا بات کیا بات کہنے نے آپ تو مسئلہ نہیں راؤ چلو دعا کرو سال پڑھائی لگے کوئی بولو آمین اے لفظ لکھے قرآن اور سنت کے تمام یعنی قرآن اور سنت جو کہیں تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا پورا موضوع بن رہا ہے میں موضوع لا دیا صرف یہ لیکن ہوں ایک گل صرف کرنا ادھر کے نا حل عجیب گل ہے صرف دو ماپیا کا صدر سے وزیر اعظم آلف خدا رسول سے سارے کچھ بننے کا ہے اگر جتنے ہلف باقی سارے عہدے واسطے خدا رسول کو منن دی کوئی گل وچ نہیں اتوں آئی یہ صرف تا کر کے تا کر کے کیا جاتا ہے جی صدر سے وزیر اعظم مسلمان ہونا ضروری ہے باقی جن مرضی ہو تو ہو سکتے ہیں لکھا کھڑا ہے صدر سے وزیر اعظم کے حلف قرآن و سنت سے پورے پورے تقاضے کرنے میں پورے سے ایمان رکھنا ایمان رکھنا ایک گل ایمان رکھنا ایریا کا نافرد کرانا بڑا اشارہ کر کے مانتا ہوں نافذ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ذاتی مسئلہ ہے سٹیٹ کلر ہے اس کا مطلب سکول کلر نہیں ہے یاد میں مانتا ہوں مانتا ہوں اگلے نال ماننے ماننے کے لفظ بھی کوئی نہیں لکھے جی۔ اگلے نال ماننے کے لفظ بھی کوئی نہیں لکھے لیکن ہوں قرآن حدیث منن کی گل آ گئی ہے نا آ گئی ہے نا جی آخر تو میں صرف ایک حدیث بخاری دی سنا دوں پتا لگے قرآن و سنت کی کہنا ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نا بالکل نہ ادھر کے ہیں نا پتا لگ جائے گا سنا دیا حدی بخاری بھی بخاری مسلم نے ملم نے باجا حدیث نے اچھے کتاب کتاب مرد مریضوں کی کتاب لکھی ہے امام بخاری نے مریض واسطے مرنے واسطے سنت کی ہے آخر نبی دین ہے تندرست بیمار واسطے بچوں واسطے بڑیا واسطے بندے واسطے بیبیاں واسطے نوکر واسطے مالک واسطے ہر ایک واسطے ہدایت آٹم واسطے مستو ہر ایک ہوں میں ایک بار سنا ہاں، بخاری بھی کتاب مرتا ابن عباس نبی نے صحابی نے حضرت عباس نے حضرت عباس حضور نے چاچا جی نے بیٹے نے صحابی نے آپ اپنے شکر امام اعظم نے استاد اپنے شکر امام اعظم نے استاد ہتھو بن ابی ربا ہتھو بن ابی ربا لوگ بی بی وکھاؤ سبحان سبحان اللہ اللہ حدیث حدیث سنی سنی کسے زندگی میرے اچھا وہی سوچ تو حاصل ہونے جن کو کسی نہ لگا اس واسطے کہ دنیا وجہ یہ بنی اصل کہ اج کل دنیا شیطان تے رحمان دی صلح کراون نو نو رب کہندے نے چنگا نہیں ہوندا جے کر وی شیتانا یوکیاں سولہ تو شیتانا ہو یہودیاں نال نال صلح تے شیطان اکو ہی لیکن حضور دا کر بی بی کھڑی ہوں عرض کرتے نے سونے آئے جنسی کی میں میں فرمایا ہے مائی حضور ایک کالی مائی حالے ہر منا تل سینا او کالی مائی رنگ دی کالی عمر دی مائی رنگ دی کالی عمر دی مائی او کھڑی ہوں یہ جنتے نے عرض کی تیوے سونے آئے کہ میں جنتے نے فرمایا مجھے مرغی کا دورہ پہلے مرغی کا دورہ پہلے میرے سنبھالی جاتی اس لو اچھا پچا ہو مرغی کا دورہ پہ ہو ہونی ہو لڑ ہٹ میرے ہوش نہیں رہتی حا مہربان دعا فرما مولا فضل فرما مینو شفا نہ کر دے حلون فرما دیے لگے گی چندرا جنگت لگے گی جی خبر کرے جنت لبے گی خبر نہیں کرتی میں دعا مانگنا مرکی کے دورے خبر کرم فرما نے مرکی کے دورے کو خبر کر سکنی ہوں مگر میرا گھر ہٹ جاتا ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے میں کشمیلے دن خبر نہیں کر سکتی کیوں میرے عزت کا کھلنا سوال آخان کی دعا منگو لیکن مینو ایک فکر ضرور ہے جس لے بے ہوش ہو گیا کپڑا ہٹ جانا ہے پتا نہیں لگتا کدی سر کھل جانا ہے کدی لگا پاسوں چڑھا دیا گل نے فرمایا یا پھر میں مرغی کا دورہ پوے گا کبھی ہٹنے کپڑا ہٹنے نہیں پاوے گا دورہ سے نہیں جائے گا مگر کپڑا کبھی ہٹنے نہیں پاوے گا زندگی بھر ان دورہ پہ رہا ہے پر بہت محمد کے لفظ عزت واسطے کبھی کپڑا ہٹنے اگر گل کر لگا اتنے گل کر لگا کر دیا محمد کریم دے گھر دین باہر نکلے سفر کردیا کردیا اس کالی مائی دے گھر پہنچیا ہے بیٹا ہی شرمیلا کر چڈیا ہے کہ بے ہوشی ملکی دی پھر بھی عزت کی ہوش رکھتی ہے فکر رکھتی ہے مرغی کا سارا برداشت کرتی ہے مگر اپنی عزت کا نر ہٹنا کبھی پاک محمد دے گھر وچوں سفر کر کے اگا ہے تے تے پھر اتنا اثر خود محمد پاک دے اہل بیت دا او ڈگ نہیں جڑا سید بن صدا ہے اللہ گل کر دیا کالی عمر دیا چوریا وہ جو نہیں کو نا فرق یہ اسمبلی کے اندر آئے آئے سونے مرغی سے کرنا میرے کبارا نہیں ہاں۔ ہاں۔ پورے خدا کرو رسول کا دیکھے والا ہے کرتے رہ جی سچی دسیا جی رسول اللہ کے ایڈی شرم والی ہے ہوں گل چلنے فرنگی کے پیچھے آ یہودی کے پیچھے ہاں, ہاں۔ نام قرآن و سنت کا استعمال کرنے ہیں یہ مطلب ہے نام ادھر کے مذہب زبین بینا بینا لا الا ہاؤ لائے ولا الا ہاؤ لائے خدا فرماتا ہے منافق نہ ادھر کا سچی سوی یہ پڑھ کے اندر جا کے نہیں بولیا میں باہر کے بول رہا ہوں یہ مطلب ہے پھر جاواں گے تو بولا گے گل غلط ہے نہیں جاواں گے تو ڈٹ کے بولا گے گل یہ صحیح بولتے نہیں امر اصا سننی ہے یا کوئی اور مذہب ہے ساڈا بولو ساری پہچان یا رسول اللہ ہے جس جسے اگلے آخیا مولوی جی جی سیاست چاہنا تو یا رسول اللہ کٹانا پڑنا ایک نے لبیک پاک پاکستان کہہ چھٹے ہے دوسرے نے لبیک اسلام کہہ چھٹے ہے یا رسول اللہ دونوں کٹا کے واپس آ گئے میں پوچھنا ذرا غور کرنا جیڑی سیاست یا رسول اللہ کی گنجائش نہیں جس سیاست یا رسول اللہ کی تھان نہیں سنی اس سیاست پیشاب کر کے پیشاب کی بھی بےنتی اگر تب آگے یار سیاست کرنا چاہتے تو یار سننا کٹ دو تو کٹو گے لفظ بولنے میں میرے شرم پی ہو میرے شرم پی ہو کیا بات بڑی عجیب میرے گل یاد آئی پی ہے کرو کرو بولو کرین کا نشان سی اگات ہاں۔ خدائی والی عوام کی نظر دونوں کرینا شمار ہوتی ہیں خطرہ اٹھ پیا ووٹ گم نہ جائے اسلام آباد چرنا دے دیتا ہے آخیا جانا چلیاں جان گیا لیکن کرین کا نشان سا محفوظ کر کے رہوں گے کرین محفوظ کریں گے کرین کم نہ ہو جائے ووٹ کم نہ ہوتے کرین کا ووٹ گم نہ پوچھنا کرین کی حفاظت واسطے جان بھی جانی تھی جی، نہیں تو میں سوٹا لے کے مگر میں اج تو بعد مصیبت یا رسول اللہ آن کے جو کٹ جائے تو لڑنا نہیں تو سیاست واسطے کٹ تو یا رسول اللہ کٹ سکنے وہ نہیں کٹ سکتا شیر کا شیرو ہے آتف میاں وہ وہ وہ وہ ہے ہے ہے ہے ہے بڑے مرزائی کا کا مشیر پہ پھرتے ہیں ہیں ہیں ہیں کئی آتے جی یہ تو تو بالکل بالکل حق اقلیت ان ان ان کے حقوق کو ٹھیک نہ ادھر کے نہ ادھر کے میں دو گلا کر کے ختم کر دینا میں نہ میں پوچھنا میں پوچھنا وہ مسلم نے یا کافر نے وہ مسلم نے یا مسلم نے پھر ہر عہدے پہ آ سکتے ہیں یہ کافر نے اقلیت نے پھر صدر سے وزیر اعظم کو سوا ہر عہدے پہ آ سکتے ہیں پھر اورنگ ایک کوئی مفتی صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی وہ مسلم وہ اسلام سے کھا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مرغب ہیں وہ مسلمان کہتے ہیں زیادہ وہ وہ نہیں بن سکتے مشین آئی آپ کو بن سکتے ہیں تو کہنے نہیں بن سکتے تو اسلام کی گل کرنا ہے کہ آئین کی گل کرنا آئن میرے ہاتھ سے بن سکتے ہیں حق کے حق کے سارے حق کے پھر اور وڈی گل جن پاک محمد کے پہلے غلام گزرے گی انہیں سچائی ایمان کی دولت سان عطا فرماوے ان معروضات کے اجازت چاہنا کہ قرآن محل شریف واسطے محفل سجائی گئی ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے قرآن دے مطابق اور جو بیان کیتا ہے قرآن دے قانون دے نظام نو سمجھا اس واسطے اللہ تعالی